حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کے کام کی کوئی نظر نہیں اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پچیس